اب آ گئی وہ صورت کے قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں سے ہے لیکن جامع ترین صورتوں میں سے ہے سورت العصر جس کے بارے میں امام شافی کے دو اقوال ہیں ایک یہ کہ لو لم یونزل من قرآن سواہ القفت انداز اگر سوائے سے ایک صورت کی کوئی اور چیز نازل نہ ہوتی قرآن میں یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی لو تدبر الناس و حاضر حادہ لبسم اگر لوگ اس پر تدمبر کریں غور و فکر کریں ہمارا جو منتخب نصاب مطالعہ قرآن حکیم کا اس کا نقطۂ آغاز یہ صورت ہے اور اس پر میرا کتاب بھی موجود ہے ایک کتاب بھی موجود ہے وہ زمانے کی قسم ہے زمانہ گواہ ہے پوری تاریخ انسانی اس پر گواہی دے گی ان ال انسان الفی سے یقیناً انسان کے سارے میں ہے گھاٹے میں ہے الزین نظین آمن سوائے ان کے جو چار شرطیں پوری کریں ایک نہیں الزین آمن و عامل الصالحات و تواس و بالحق ہے تواس و بل سب ہے ایمان لائیں جو اس کائنات کے مخفی حقائق ہیں ان کو سمجھیں ان کا شعور حاصل کریں ان کی تصدیق کریں ایمان باللہ ایمان بالآخرہ ایمان بالرسالت پھر اس کے عملی تقاضوں کو پورا کریں وہ عامل سوال پھر یہ کہ اس کے اوپر نہ صرف خود قائم ہو اس کی دعوت دیں اس کو پھیلائیں وسیعت کریں جو بھی حق ہے جو بھی صحیح بات ہے امر بالمعروف ہے نہیں المنکر ہے تواسو بالحق اور پھر یہ کہ جب یہ کام آپ کریں گے آزمائشیں آئیں گی تکلیفیں آئیں گی مصیبتیں آئیں گی ریزنٹمنٹس ہوں گی لوگ ناراض ہوں گے آپ کیوں سے کہہ دیں کہ یہ کام آپ نہ کریں یہ غلط کام ہے بچوں سے بھی کہہ کر دیکھیے کہ گلی میں مت کھیلو تم کرکٹ کھیل رہے ہو کسی گاڑی کا شیشہ توڑو گے تو پھر اپنی عزت بچا کر وہاں سے نکل کر گھر واپس پہنچنا مشکل ہو جائے گا کوئی نہیں کوئی نہیں چاہتا کہ کوئی بات آپ بتائیں تو پھر اب آپ کو صبر کی ضرورت ہوگی آپ اس پر کام کرتے رہیں جیسے کہ حضرت لکمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی یا بولیں عقم صلا مارو ور نہ مل کر بس علامہ علاما پھر جو بھی تکلیف آئے اسے جھیلو پھر یہ کہ آدمی جو ہے بزدل دل نہ ہو تھر دل نہ ہو کہ اس قدم سے واپس آ جائے اس خوف سے کہ کہیں مجھے اس میں کوئی تکلیف نہ آ جائے بل نب الب شیئر خوف و من وات و صابرین صبر کرنے والے والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ربنا اجعلنا منهم اللهم ربنا اجعلنا منهم جو اس راستے پر نہیں چلتے ان کا کردار کی ایک جھلک دکھائی جا رہی ہے بارک اللہ لی ولکم فی القران العظیم ونفعنی ویاکم بالایات والذکر الحکیم